مسئلہ کے حق اہل سنت والجماعت کا نمائندہ وائس چندہ the defenders of Tor the defenders of Tor کون ہے عظمت اس لام سے واقف نہیں سرور کو نین کے پہ غام سے واقف نہیں سرور کو نین کے پہ غام سے واقف آزاد میڈیا کے گمراہ زدہ تاریخ راہوں میں فتنوں کے تلاتم میں ایمان کا چراغ لیے ہر مسلمان کو دعوت فکر دیتے ہوئے اکابرین حق کی زیر سرپرستی چوبیس گھنٹے لائیو جلوہ جمال حق کا دکھایا حضور نے ہر نقش ماسبا کو مٹایا حضور نے مٹایا حضور نے جس پر نگاہ پڑ گئی تا بندہ ہو گیا ذروں کو آفتاب بنایا شریف تقاضوں سے ہم آہنگ آپ کا اپنا وائس چینل ہر مسلمان جو انٹرنیٹ کا استعمال کرتا ہے یہ اس کا اپنا وائس چینل وائس ہماری دعوت ہر سچائی کے محافظ کے لیے آئیے اور ہماری اور دعوت فکر میں اپنا دینی فریض ادا کریں یا طیبہ یا طیبہ یا دا والعیان اشتقنا لي بالهوى نادانا بالهوى نادانا لما اس وائس چینل کے ممبر بننے کے لیے آپ ہماری اس ویب سائٹ پر وزٹ کر کے آسانی سے تشریف لا سکتے ہیں www.thedefendersoftour.com اور .org طيبا يتيم الولوانا يتيم البلهانا يا طيبا يا طيبا